سلیمان نے کہا اے اہل دربار تم میں سے کون ہے جو اس عورت کا تخت ان کے تابدار بن کر آنے سے پہلے ہی میرے پاس لے آئے